چھبیس جولائی دو ہزار سات بروز جمعرات الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المصفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندروں میں جو وہ سامان لے کر چلتی ہیں <clears throat> جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے یعنی پانی کہ جس کے ذریعے سے بے آباد زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں صفیہ من کل دعبہ اور اس زمین میں ہر طرح کے جانور وافر مقدار میں پیدا کر کے پھیلا دیے و تصریف فریات اور ہواؤں کے چلنے میں و صحاب المسخر بین السماء والارض اور زمین و آسمان کے درمیان میں بغیر سہارے کے بادل جو بھرے ہوئے ہیں پانی سے ان میں لایاتن نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو یہ عید ہے ایک ہی عید کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اپنی آٹھ قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے اور آخر میں پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ جو سمجھدار قوم ہے وہ ان سے میرا پتہ حاصل کر لے گی کہ ان کا کوئی مدبر ہے اس عید سے پہلے ایک عید گزری ہے کل جس کا درس آخر میں بتایا تھا وہ الہ کم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے وہی معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے تو ایک معبود ہونا قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے تو یہ ایت کریمہ اللہ رب العزت کے ایک معبود ہونے پر دلیل ہے کہ وہ کیسا ایک معبود ہے اس کو تھوڑا سا آہستہ کریں گے آخری نمبر اور یہ جو دلیلیں ہیں یہ سب عقلی دلائل ہیں ایک ہوتی ہے نقلی دلیل کہ بس قرآن مجید نے وہ اللہ رب العزت کا ایک حکم سنا دیا کہ یہ یوں ہے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے وہ نقلی دلیل کہلاتی ہے مثلا قرآن نے پاک نے بہت سارے انبیاء علیہ مثلاط وسلام کا ذکر کیا کہ ہم نے فلاں انبی بھیجا ذکری علیہ السلام یقی علیہ السلام آدم علیہ السلام بس یہ نقل ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہے جیسے بتا دیا بس یوں نماز فرض کر دی روزے فرض کر دیے یہ نقل ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہے لیکن بعض ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کو سمجھانے کے لیے اپنی معرفت کو بتانے کے لیے عقلی دلائل دی ہے جس کو مشاہدہ کہتے ہیں علم ظاہر کہتے ہیں کہ اس علم ظاہر اور اس مشاہدہ کو آپ دیکھیں تو پھر سوچیں کہ ان ان کا مدبر کون ہے تو پھر مدبر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس اتنے بڑے نظم کا کوئی نہ کوئی مدبر ہے چلانے والا ہے اس عیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری آٹھ دلیلوں کو بیان کیا آٹھ قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا آٹھ بڑے نظم جو ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چلا رہے ہیں ان کو بیان کیا اور آخر میں پھر دعوت فکر دے دی کہ اس سے سمجھ آنا چاہیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس عید کے بارے میں کہ تعجب ہمیں اس شخص پر ہے کہ جو اس عید کو پڑھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں وہ پا سکا کہ اتنی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کو بتایا تو فرمایا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ایک معبود ہونے کا قرآن مجید نے دعویٰ کیا اور یہ عید نازل ہوئی بطور دلیل کے کہ وہ ایک معبود کیسے ہے فرمایا کہ ان نفی خلق سماوات و عرض زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے اور دن اور رات کا اختلاف کہ ابھی دن ہے پھر رات آ جائے گی ایک یہ بات ہے دوسرا یہ کہ ابھی دن ہے بڑے ہیں تو ابھی چھوٹے شروع ہونے شروع ہو جائیں گے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جائیں گے رات بڑی ہو جائے گی یہ اختلاف ہے دن رات کا اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہیں اور کتنا کتنا سامان لے کر جا رہی ہیں لاکھوں ٹن اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے اللہ رب العزت جس سے بے آباد زمین کو آباد کر دیتے ہیں پھر بہت سارے جانور پیدا کیے اس میں انسان کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی تو انسان کے بارے میں یہی کہہ دے گا نا جی ہم نے تو فلانا یوں ٹیکا نکالا فلاں اس طرح مشین ایجاد کی اور انسان بھی پیدا کر دیا کل جانوروں کا ذکر کیا ہے اس میں ہر طرح کے جانور داخل ہیں اور ہوائیں چلاتا ہے تیز بھی مختصر بھی اور بادلوں کو بھرے ہوئے پانی کے بادل بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے رکے رہتے ہیں ایک جگہ اور جب حکم ہوتا ہے تو اچانک چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس علاقے میں برسنا ہے کا ان چیزوں کو کوئی شخص پڑھے سنے سمجھے پھر غور کرے کہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے پہلے سے ہی پیدا چلی آ رہی ہیں کسی نے پیدا نہیں کیا اچھا ٹھیک وقت لاف اللہ لنہ حال پھر دن اور رات کا ہر روز اختلاف ہو رہا ہے جب دنیا کی ذرہ برابر کوئی چیز بغیر موجد کے وجود میں نہیں آتی تو یہ بغیر خالق کے کیسے پیدا ہو گئی ہیں زمین و آسمان اور دن اور رات جو بدل رہا ہے ہر ہر روز ہر علاقے میں بدل رہا ہے اور پھر ان دن راتوں کا پوری دنیا میں نظم مختلف ہے بعض ملکوں والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں دن اور رات ایسا ہو جیسے بر اعظم ایشیا میں ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں جیسا ہو رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے تو یہ ان چیزوں میں غور کریں کہ کون ان میں منفعل کون ہے مؤثر کون ہے کہ کہیں دن کو بڑا کہیں دن کو چھوٹا ابھی ادھر گرمی ہے قریب ہی ساٹھ ستر کلو میٹر مری میں ٹھنڈ ہوگی تھوڑا اسی پاکستان میں اور دور سفر کریں تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوگی تو یہ کون ہے اگر کوئی انسان ہے کوئی سائنسدان ہے تو یہ اپنے بڑے بڑے جہاں ان کے محل ہیں ایوان ہیں جہاں ان کے دار الخلافے ہیں تو وہاں ٹھنڈ کیوں نہیں کرتے اور جب ٹھنڈ تیز ہو جائے تو وہاں پھر اس کو گرم کیوں نہیں کرتے کہ پورے علاقے کو وہ گرم کر دے اگر ان کے قبضے میں ہے یہ نظام تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کو کسی نے پیدا کیا ہے پھر رات اور دن یہ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے گرم سرد ہو رہا ہے اور بلفلقلتی تجریف الفاح کہ کشتیاں اتنی بڑی بڑی اب تو چلو ڈیزل سے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بات پانی جہاز وہ چادر ایک بڑی سی لگی ہوئی کشتی پر ہوتی ہے جو شام سے جدہ جائے گی لاکھوں ٹن اس نے گندم اٹھائی ہوئی ہے یہ کون چلاتا ہے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ این یشا یس کے نر فیض دل نہ روا کے اعلیٰ زہری اگر ہم چاہیں تو ان بڑی بڑی کشتیوں کو سمندر کے اوپر ہی روک دیں کوئی ان کو چلانے والا پھر نہیں ہے کہ جب ہم ہوائی نہ چلائیں یا حکم دے دیں کہ یہیں رک جاؤ ایک دعا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی نا مناجات مقبول اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے حزب البحر لکھا ہوا ہے حزب البحر جو سمندر کی دعا بالکل قریب بالکل قریب حج کا موسم قریب تھا شام کے ایک بزرگ کو ایک کشف ہوا جو بھی ہوا کہ حج کرنا ہے اس دعا کا وہ سارا سان ورود لکھا ہوا ہے آپ تفصیل سے پڑھ لینا میں مختصر عرض کروں گا تو اور وہ اپنے ساتھیوں کو متعلقین مریدوں کا حج پر چلنا ہے اور حج کا موسم بالکل شروع چند دن رہ گئے ہیں لیکن بس ایسا ہو گیا ہے اب چلنا ہے لوگ جو حج پر جاتے ہیں وہ اس وقت سمندری جہاز میں ذرا ٹائم سے جاتے ہیں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے طوفان آ جائے سمندری کچھ ہو جائے تو اس کا کچھ خیال رکھ کے تو یہ جمع ہو گئے اور کشتی میں اس جہاز بانی میں بیٹھ گئے تھوڑا سا چلے مخالف ہوا آ گئی مخالف ہوا آ گئی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور چند دن جہاز ادھر ہی رکا ہوا ہے اس وقت کے غیر مسلموں نے باتیں شروع کر دی جیسے ہر دور میں کرتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی نصرت آئے گی فلاں ہوگا کدھر ہے ان کا اللہ کہاں ہے مدد ان کی اور یہ کیسا بزرگ ہے یہ کہتا ہے مجھے کشف ہوا ہے الہام ہوا ہے کہ حج پہ جانا ہے تو یہ اس کا کیسا حج اور الہام ہے یہ تو ادھر ہی رکا ہوا ہے اور حج کے تو چند دن رہ گئے ہیں بہرحال یہ سارے پریشان دعاؤں میں استغفار میں توبہ میں مصروف ہیں مسلمان تو جب ہنسے گا تو کیسے اللہ کو یاد نہیں کرے گا قرآن مجید نے تو مشرقین مکہ کی بات بتائی علم تران الفل قطری فل بہر بنا مت اللہ کم ان نفیز آیات بل ثبار شکور ویزا موجن کا سلم دا اللہ مخلصین الہ الدین آپ نے دیکھا نہیں کشتیوں کو ہم کیسے چلاتے ہیں کیسے یہ لے کے جاتی ہیں یہ بڑی نشانی ہے دایات دلصبارن شکور اللہ رب العزت کی طرف سے لیکن یہ کشتیاں جب بھور میں پھنس جاتی ہیں اور چلنے کے قابل نہیں رہتی تو مشرقین مکہ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہی ہمیں اس بھور سے اس مصیبت سے نجات دے گا تو مشرق کی کوئی کشتی بھی جب پھنس جائے پانی میں تو دا اللہ مخلصین علیہ الدین خالص اللہ کو پکارتا ہے تو جب مسلمانوں کی کشتی پھنس گئی ہے تو وہ کیسے اللہ کو نہیں پھر بزرگ اللہ والے لوگ محدث بیٹھے ہیں دعاؤں میں مصروف ہو گئے بس اسی میں ایک ایک دعا ذہن میں اللہ رب العزت نے القاع کر دی انہوں نے وہ دعا پڑھی اور اس دعا پڑھنے کے ساتھ ہی بس اچانک دیکھا تو جدہ آ گیا جہاز روانہ ہوا اور جدہ پہنچ گئے تو جب اللہ رب العزت روکنا چاہیں تو یہ جہاز سمندر پر رک جاتے ہیں کہیں شاید اس کے نریف فیض اللہ روا کے دعلیٰ ظہری اگر ہم چاہیں ان بڑے بڑے سمندری جہازوں کو پانی کی پشت پر روک دیں تو یہ رک جائیں گے کوئی ان کو چلا نہیں سکتا چنانچہ جب چلانا چاہا تو وہ پہنچ گیا اس دعا کا نام حزب البحر ہے تو اسی طریقے سے دن اور رات قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا کل رائی تم ان اللہ اللہ علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیامت من غیر بزیاء یہ تم غور کرو کہ اگر ہم اس رات کو رات ہی رہنے دیں سر مدن یوم القیامہ قیامت تک ہم رات آئی اور رات ہی رہنے دیں من الہ غیر اللہ عطی گم بتاؤ کون اس معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہے کہ اس رات لمبی رات کو ختم کر کے وہ دن لے آئے کوئی نہیں لا سکتا اسی کے ساتھ دوسری آیت فرمائی کو لڑائی آئی تم انجا اللہ ہو علیکم النہار سرمدن الایو علیکم اللیل سرمدن الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بزیہا اور قل رائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الیوم القیامہ من یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون جب دن ہی دن ہم لمبا کر دیں تو بتاؤ کون اس دن کو ہٹا کر رات لائے گا جس میں تم سکون حاصل کرو گے تو فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے اختلاف میں اس میں دن چھوٹا رات بڑی رات بڑی دن چھوٹا پھر سرد گرم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے بہرفل فلکلتی تجریف البحر میں وہ الناس اور وہ کشتیاں وہ سمندر سمندری جہاز کہ جو اتنا اتنا سامان لوگوں کے نفع کے لیے لے کر جا رہے ہیں ان میں غور کرو یہ کوئی ہے ان میں منفعل یہ سردی کون لا رہا ہے گرمی اگر دنیا والا کوئی شخص لا رہا ہے تو بتاؤ کون لا رہا ہے اس سے پھر درخواست کریں گے جلوس نکالیں گے کہ اس ملتان کے علاقے میں سبھی کے علاقے میں کیوں زیادہ گرمی لاتے ہو بے انصاف بنے ہوئی ہو تو حقوق مانگے گی نا ہر کوئی جمہوری نظام ہے پھر بھلے ٹوٹا پھوٹا ہی ہو تو غور کرو اگر دنیا والا کوئی شخص ہے تو بتاؤ کون ہے ظاہری بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا والا نہیں ہے کوئی اور ہے وہ کوئی اور ہے وہی اس کا خالق ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی اس کا سانے ہے اور یہ دلیل ہے اس اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک ذات کی وحدانیت پر کہ وہ ہے ذات جو ان سب نظم کو چلا رہا ہے ومان صلی اللہ منسما اور کون ہے وہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور بساتا رہتا ہے جب اللہ رب العزت کی مرضی ہو جس علاقے میں مرضی ہو جتنی مرضی ہو جیسے مرضی ہو اس طریقے سے ہوتا ہے اقبال نے بھی ایک جگہ تعارف کرایا نا کہ پالتا ہے بیج کو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کس نے لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار یہ خاک کس کی ہے یہ کس کا ہے نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلایا ہے ہوئے انقلاب یہ کیوں بدل بدل کراتے ہیں موسم یہ کس طرح یہ ترتیب بن رہی ہے یہ صرف اللہ وحد لا شریک ذات کا کام ہے بان صلی اللہ من مما ان وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا قرآن مجید نے سورہ واقعہ میں شہانہ انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے مِنَ ان تم نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم ہو جو آسمانوں سے پانی برساتے ہو یا ہم ہیں یعنی کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم آسمانوں سے پانی برساتے ہیں صرف اللہ رب العزت اور جب چاہے اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی قدرت کی اور اپنے تصور تصرف میں باتیں ہیں کہ اس میں کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں تصریف فریا اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ تیز کرتے ہیں کم کرتے ہیں کبھی صبا بن کر آتی ہے اور کبھی دبور عذاب کا پیغام لے کر وہ بارش ہوا آتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قوم عاد پر دبور آوا آئی اور اس نے ان کو غرق کر دیا اور میری مدد صبا ہوا نے کی مشرقی ہوا ایک اچھا پیغام لے کے آتی ہے تو میری مدد اس ہوا نے کی ہے ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہوا تیز چلتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں کبھی سین میں جاتے ہیں کبھی کمرے میں پریشان بادل گرج رہے ہیں ہوا تیز ہے ابھی بارش شروع نہیں ہوئی پھر دعا کرتے تھے اللہ انی اعوذ بک من شرحا و بشر معافی ہا اللہ اس الو کا من خیرہا و خیر رافی ہا اے اللہ اس ہوا میں جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اے اللہ اس ہوا میں جو خیر ہے اگر یہ بارش کا پیغام لے کر آ رہی ہے تو اس خیر کے ہم طلبگار ہیں آپ سے درخواست کر رہے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے یہ تصریف ریا کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جب جیسے چاہیں ہوا چلائیں اور کسی کی کو قبضے میں نہیں ہے ورنہ انسانوں کو قبضے میں ہو تو جب مشکل ہو ہوائیں گرم ہو تو اس کو ٹھنڈا کر دیں سارے علاقے میں یوں ترتیب بنا دیں بہت سارے پاکستان کے علاقے ہیں وہاں لوگوں نے پنکھا ہی نہیں لگایا ہوا ضرورت ہی نہیں ہے پنکھے کی تو کتنا اچھا ہو ہم تو غریب ملک ہیں کسی کے قبضے میں ہو تو سارے ملک کو یوں ہی ٹھنڈا کر دیں بجلی کا خرچہ ہی ختم ہو جائے گا نہ پنکھے چلانے پڑیں گے نہ ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہوگی نہ ٹھنڈے پانیوں کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ آپ غور کرو یہ کون ہے جو اس کو چلانے والا ہے زہر ہے کوئی انسان نہیں ہے اور پھر یہ کہ یہ عجیب نظم ہے کبھی اس میں تغیر تبدل کبھی اس طرح نہیں ہوا تو اگر دو ہوتے تو قرآن مجید میں سترویں میں فرمایا کہ لوکان نفیما محال ہے تم اللہ علیہ صدقہ کبھی تو اختلاف ہو جاتا دیکھو نا وزیر اعظم اور صدر اور یہ لوگ پکے معاہدے کرتے ہیں بننے سے پہلے نا تم کو وزیر اعظم بنائیں گے پکا معاہدہ ہے آپ ہماری بات مان کر چلیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور پھر اختلاف ہو جاتا ہے باب صدر جیسے کمزور اسحاق صاحب صاحب جیسے صدر کمزور جیسے شخص کو بھی دو تین دفعہ اسمبلیاں توڑنی والا پکا معاہدہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی بات مانیں گے اختلاف لیکن پھر اختلاف ہو جاتا ہے یہ کیا پیتی کیا پیتی کا شوربہ اتنا سا ملک ہے میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں آپ کو غور کرے ڈھونڈتا رہے ڈھونڈتا رہے پھر پاکستان کا کہیں نقشہ مل جاتا ہے تو اتنے سے خطے عرض کے بادشاہ معاہدہ کر کے پھر بادشاہ بنتے ہیں پھر اختلاف ہو جاتا ہے اور اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں کچھ ہو جاتا ہے لوکان نفی ماحت اللہ فسلتا اتنا بڑا جتنی بڑی حکومت اتنے بڑے بادشاہ تو اتنا اختلاف ہوتا کوئی کبھی اختلاف نہیں ہوا ایک ہی ذات کا نظام ہے وہ چلا رہی ہے لہذا وہی جب اتنا بڑا نظم اس کے قبضے میں ہے تو وہی ذات مستحق ہے اس کی کہ اسی کی عبادت کی جائے تو حکم الہ واحد سے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے وہی معبود برحق ہے اور ان آٹھ علامتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی باتیں بیان کی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تجری یہ ولف القلتی کشتیوں کو چلاتے ہیں آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور زمین کو زندہ کرتے ہیں اور جانوروں کو ہم نے پھیلایا دیکھو کیڑے مکوڑے مختلف قسم کے کلر رنگ وغیرہ یہ سب اللہ رب بولے اور ہواؤں کو چلاتے ہیں اور بادل بھرے ہوئے پانی کے درمیان میں لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی گرتے نہیں ہیں تو یہ سب کچھ یہ آٹھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی لا یا دلِ قومی یا پلون اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہو سمجھنا چاہتی ہو اللہ سمجھ تو پھر نصیب فرمائی